ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم تو پچھلی آیت کریمہ میں ہم نے یہ پڑھا کہ متوفع عنہ زوجہا جس وہ عورت جس کے شوہر وفات پا گیا ہو یا عورت جن کو طلاق دی گئی ہو تو ان کی جو احکام تھے تو تفصیل سے پڑھا کہ کس صورت میں ان کو جوڑا دینا واجب ہے اور کس صورت میں عدم مہر دینا واجب ہے اور کس صورت میں پورا مہر پورا مہر دینا واجب ہے اور یہ بھی پڑھا تھا کہ زمانے جہلیت میں مسر حضور دہا کی دت پورا ایک سال ہوا کرتی تھی تو اس وقت قرآن کریم نے اس مدت کو کم کر کے چار مہینے اور دس دن قرار فرما لیا البتہ ایک سال کے لیے نفقے کا اور رہائش کا جو دوسرے لوازمات ہوتے ہیں ان کا وسیع کرنا شوہر پر ضروری تھا لیکن یہ جو ہے کہ کرما ہے یہ اس وقت تک نساء کی جو آیات کریمہ ہے جس میں تمام حصے داروں کے کے حصے تفصیل سے ذکر کیے گئے ہیں اس وقت تک نساء کی آیات کریمہ نازل نہیں ہوئی تھی تو یہ حکم تھا کہ ایک سال تک بیوی کے لیے وسط پر جائے آیات نساء کے نازل ہونے کے بعد یہ حکم منسوخ ہے وہاں پہ تمام جو ورثہ ہے جتنی بھی خواہ بیوی ہو ہو ہو بیٹا بیٹی جو بھی ہو تمام کے تمام اور کا حصوں کا تعین کیا گیا ہے تو اب اس کی ضرورت نہیں رہی یہ مکمل تفصیلات ہم نے پڑھ لی تھی تو آج جو ہم پڑھنے جا رہا ہے علم سرہ الالذین اخرجو من دیارہم وهم علوف حضر امرود تو یہاں سے تقریبا یہاں سے لے کر آیت کریمہ نمبر دو سو साठ तक दो सौ साठ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة آه، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم تو یہاں سے لے کر عید نمبر دو سو ساٹھ تک دو مضمون بیان کیے گئے ہیں تو ان آیت کریمہ میں بنیادی مقصد تو جہاد کی ترغیب دینا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاد کی ترغیب کے ساتھ ساتھ بعض مناسبین اور کمزور طبیعت کے لوگ جہاد میں جانے سے ڈر رہے تھے خوفزدہ تھے گھبرا رہے تھے کہ اگر ہم جہاد میں جائیں گے تو ظاہر سی بات موت آئے گی تو کا شکار کشمکش میں میں اور یہ خطرہ بھی تھا ڈر بھی تھا کہ اگر ہم جائیں گے تو ہم مر جائیں گے تو یہاں پہ جہاد کی ترغیب کے ساتھ ساتھ جو دوسرا مضمون ہے اس کو بھی بیان کیا گیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ موت اور یعنی موت یہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے تو وہ چاہے تو بغیر جنگ کی بھی موت دے سکتا ہے اور اگر وہ چاہے تو شدید ترین لڑائی کے اوقات بھی بندے کو محفوظ رکھ لیتا ہے اور یہ بھی کر سکتا ہے کہ مرنے کے بعد یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ بھی قدرت ہے اور مسلمانوں کا یہ ہے کہ وہ مرنے کے بعد انسانوں کو زندہ کریں گے تو اس کا مظاہرہ تو اخرت ہی میں ہوگا ان اخرت میں جو لوگ دنیا میں بڑھ چکے ہوں گے اللہ تعالیٰ اپنے کامل قدرت سے دوبارہ کو زندہ کریں گے پھر حساب کتاب ہوگا اسی کے مطابق کوئی جنت میں جائے گا کوئی جہنم میں جائے گا لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے کچھ نمونے دکھائے ہیں جن میں لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ کیا گیا ہے اس کی ایک مثال تو اسی کریمہ میں ہے ہم پڑھیں گے کہ یہ مثال یہ ہے یعنی اس آیت کریمہ میں بھی ہے اور ایک اور اشارہ جو ہے نا آیت نمبر دو سو ترپن میں بھی ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کیا گیا ہے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے یعنی اس میں روح اس میں کر زندہ ہو جاتے تھے پرندے وغیرہ بھی بناتے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اگر کوئی مردہ ہوتا تھا تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ ہی کی حکم سے زندہ کیا کرتے تھے اور اس کا حوالہ السلام اور نبرو کے مکالمے کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی موت اور زندگی دینے سے متعلق جو مکالمہ کیا گیا ہے اور چوتھا واقعہ اس کی انہیں آیت میں آگے جا کر دو سو انسٹھ میں حضرت علیہ السلام کا بیان ہے اور آیت نمبر دو سو ساٹھ میں پانچویں واقعہ پھر حضرت علیہ السلام کا ہے جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ چرچ کیا تھا کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مردوں کیسے زندہ کرتے ہیں تو اثر مسلمانوں کا یہ یعنی مرنے کے بعد زندگی ہے وہاں سے حساب کتاب ہوگا اصل اس کا اظہار تو وہاں پہ ہوگا لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس بات کا دنیا میں کچھ اشارات یا کچھ نمونے دنیا میں بھی پیش کیا ہے جو کہ انشاءاللہ ہم جب پڑھتے جائیں گے تو سامنے اچھا، اچھے جائیں گے اور یہ جو آیت کریمہ ہے جس کا ہم ابھی پڑھنے جا رہا ہے تو یہ جو اس میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہے یہاں تو تفصیل قرآن کریم میں یہاں بھی نہیں ہے اور اس کے علاوہ اور جگہ میں بھی نہیں ہے تو لیکن اتنی بات معلوم ہے کہ کسی زمانے میں بعض لوگ تھے جو ہزاروں کی تعداد میں تھے موت سے بچنے کے لیے وہ نکل کڑے ہوئے یعنی ان کے علاقے میں کوئی وبا تھا یا کوئی ایسی ترتیب کی بیماری تھی تعاون تھا جس کی وجہ سے وہ نکل گئے اور بعض حضرات نے کہا کہ یہ بنی اسرائیل ہی کی قوم ہے بنی اسرائیل ہی کی ایک قوم تھی کہ ان کے علاقے میں وبا پڑ گئی تھی تو اس وبا سے بچنے کے لیے جو ہے نا وہ کسی اور جگہ کھوج کر گئے تھے یعنی باغ گئے تھے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دی دی کچھ عرصے کے لیے پھر دوبارہ ان کے جو نبی تھے حضرت علیہ السلام ان کی دعا سے وہ دوبارہ زندہ ہو گئے تو اس آیت کرم میں اس کا تذکرہ ہے تو اصل جو ان آیت کریمہ کا مقصد ہے جہاز کی ترغیب ہے اور ساتھ ساتھ میں جو کمزور قسم کے لوگ تھے منافقین تھے جو جہاد میں جانے سے کترا رہے تھے ڈر رہے تھے خوفزدہ تھے پریشان تھے تو ان بھی یہ بتایا گیا ہے کہ موت اور زندگی یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں اگر اللہ چاہے تو بغیر جہاد کی بھی موت دے سکتا ہے اور اگر اللہ چاہے تو شدید ترین جنگ کے وقت بھی آپ کو حفاظت رکھ سکتا ہے جس طرح کے مشہور صحابی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ ان کی پوری تمام کی تمام زندگی جو ہے نا جہاز گزری لیکن اس کے باوجود جب ان کا موت کا وقت آیا ہے یعنی موت کا وقت قریب ہوا تو بستر پر پڑے ہوئے تھے اور افسوس سے کہہ رہے تھے کہ میرے پوری زندگی جو ہے نا وہ جہاز نہیں گزری لیکن اب مجھے جو ہے نا بستر پر مرنا پڑ رہا ہے تو اگر جہاد کی وجہ سے کوئی مرتا یا جہاد میں جانے کی وجہ سے کسی کو موت آتی تو حضرت خالد بن ولید جس نے بھی بڑی بڑی جنگیں لڑی گئی ہے اس میں خود منفس نفیس شریک ہوئے لیکن اللہ تعالیٰ نے شروع سے لے کر آخر تک ان کو تمام لڑائیوں میں تمام جنگوں میں ان کو بحفاظت نکال لیا اور ان کی موت جو ہے نا اپنے بستر پر ہوئی اور وہ بطور افسوس کہا کرتے تھے کہ مجھے پوری زندگی جو ہے نا جہاد میں گزری ہے لیکن اب جو ہے نا میں گھر میں اپنے بستر پر مر رہا ہوں تو اتنے بڑے ثابت تھے اور اتنے بڑے کمانڈر اور یہ جس جنگ میں بھی جایا کرتے جاتے ہیں تو ان کے جو ساتھی ہوا کرتے ان کو یقین ہوتا تھا کہ انشاءاللہ فتح ہماری ہی ہوگی یعنی اتنے دلیر بھی تھے بہادر بھی تھے سب کے بڑے کمانڈر بھی تھے اور جتنی بھی غزوہ جنگیں وغیرہ ہوئی یا رسول اللہ کے زمانے میں بعد غزوات میں بھی انہوں نے شرکت کی ہے تو لیکن پھر بھی اس کے باوجود یہ زندہ نکل آیا ہے تو موت اور زندگی یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اگر کسی کو دینا چاہے تو بستر پر بھی دے سکتے ہیں اور اگر نہ دینا چاہے تو میدان خردار جہاز کے میدان میں بھی جو ہے نا شدید ترین لڑائی میں بھی ان کو بحفاظت باہر نکال لاتے ہیں اور زندگی یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جس کو دینا چاہتے ہیں بغیر جہاد کی بھی دیتے اور جس کو نہیں دینا چاہتے جہاد کے دوران اور شدید ترین لڑائی کے دوران بھی نہیں دیتے ہیں تو جہاد میں نہ جانا اس لیے کہ مر جائیں گے یا کوئی گھبراہٹ کی وجہ سے ہونے کی وجہ سے اللہ فرما رہے کہ ان کی ضرورت نہیں ہے یعنی اپنے آپ کو بزل نہیں بنانا چاہیے علم ترا پہلے تک ترجمہ پڑھ لیتے اور ترجمہ پڑھنے کے بعد پھر اس کی رشی پڑھیں گے علم تر الی الذین خرج من دیارہم کیا تمہیں ان لوگوں کا حال معلوم نہیں ہوا جو خرج من دیارہم اپنے گھروں سے نکل آئے تھے جو اپنے گھروں سے نکل آئے تھے حضر الموت جو موت سے بچنے کے لیے تھے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے احمد اور ہزاروں کی تعداد میں تھے موت کی وجہ سے وہ نکل گئے اپنے گھروں سے فقال اللہ نے ان سے کہا منہ تو مر جاؤ تم آیا ہوں انہیں زندہ کیا ان اللہ فضل اللہ سے حد تک یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بہت فضل فرمانے والا ہے اکثر ولیکن اکثر نہ چلا یشکرون اور اکثر لوگ لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے وقاتلو فی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں جنگ کرو وعلمو اور یقین رکھو ان اللہ سمیع علیم کہ اللہ خوب سننے خوب جاننے والا ہے اب اس کی تشکی رب علم طرح فیتنے معلوم نہیں ہے فیتنے معلوم نہیں ہے استفام تاجیل یہ استفام تاجیل کے لیے ہے و تشویق لی اجتماع ماباد ہو اور ماباد کلام کو ماباد کو سننے کے ترغیب ہے تشویق ہے علم یا انتہی علم یعنی آپ کو ان کے بارے میں علم نہیں ہے الالذین اخرجو ان لوگوں کے بارے میں جو نکل گئے من جیاریم اپنے گروہ سے وہم علوفن اور وہ ہزاروں کی تعداد میں سے اربعاتن چار او ثمانیتون یا آٹھ او عشرتون یا دس او سلاس اونا یا تیس او ربعون یا چلیس او سبعون الفن یا ستر ازار سے یعنی مختلف اقوال ہے حضر الموت موت کی در کی وجہ سے موت کی در کی وجہ سے مفول لہو تیرا یہ مفول لہو اس سے پہلے جو فیل گزرا ہے خرجو خرجو تا یہ یعنی یہ نکل گئے کس وجہ سے موت کی در کی وجہ سے موت کی خوب کی وجہ سے مفور اللہ بنی اسرائیل اور یہ بنی اسرائیل کی قوم تھی وقع تعاون ان کے شہروں میں تعاون پڑا تو باغ گئے یعنی باغ نکل گئے اپنے علاقے سے اپنے جگہ سے باغ نکل گئے فقال الحمد اللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تم مر جاؤ فماتو تو مر گئے تم احیاؤں پھر ان کو زندہ کیا بعد بال کا یمین آٹھ دنوں کے بعد او اکثرہ یا اس سے زیادہ یعنی آٹھ دن یا کچھ اس سے بھی زیادہ عرصہ گزرا دعائے نبی محضر خل ان کے نبی حضرت زقل کی دعا کی وجہ سے بکست المحولہ والقافے وسکون الزا یہ زقل کا باتیں بتایا ہے کہ یہ چیز کسی طرح پڑھا جائے گا فعاشو دہرن وہ ایک زمانے تک رہے یعنی انہوں نے ایک زمانے تک زندگی گزاری ہے یعنی مرنے کے بعد جب ان کو زندگی کیا گیا علیہم اثر الموت لیکن ان کی جسم پر یعنی ان پر موت کی نشانیات تھی جو کہ نشانی تھی لا الا جوانی اور جس بھی کپڑے کو پہنتے تو کفن کی طرح ہو جاتا وہ سمر اور یہ ان کے نسلوں میں بھی برقرار رہی یعنی یہ جو اثرات تھے موت کی جو پیلاپن کا جو اثرات تھے یا جس بھی کپڑے کو پہنتے تو کفن کی طرح ہو جاتا یہ ان کے نسلوں میں بھی برقرار رہا جاری رہا ان اللہ لذو فضل فضل الناس بے شک اللہ تعالی کرنے والے لوگوں پر ومنو احیاء اور انہی میں سے جو ہے نا ان لوگوں کا زندہ کرنا ہے ایک مرتبہ اللہ کو کو حکم دیا کہ مر جاؤ پھر دوبارہ ان زندہ کیا ولیکن اکثر اکثر اکثر ناسی لیکن لیکن لوگ لوگ وہم کفار یعنی کفار یعنی اور ہے لائش کرو نا نا وہ شکر ہے شکر ادا نہیں کرتے ہیں والقصد من ذکر خبر هؤلاء تشجيع المؤمنين على القتال ولذا عطف عليه کہہ رہا ہے یہ جو واقعہ بیان کیا گیا کریمہ میں کہ اسرائیل کے بعد ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے اور تعاون کی ڈر کی وجہ سے جو نکل گئے تھے ان کا گمان یہ تھا کہ ہم یہاں سے نکلیں گے تو ہمیں موت نہیں آئے گی جب یہ وہاں سے نکل گئے کسی مقام پر پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے وہی پہ جو ان کو موت دی اور یہ بتلا دیا کہ تمہارا ایک جگہ سے دوسرے جگہ جانا یہ موت کو نہیں ٹالتا بلکہ موت پر زندگی کا یہ اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے وہ جہاں چاہے موت دے سکتا ہے اور جہاں چاہے موت نہیں نہ واقعے سے ذکر کرنے کا مطلب اور مقصد مقصود کیا ہے کہ اس نے مومنین کو ترغیب دینا ہے پر کہ مومنین جو ہے نا مسلمان ہو کر جو ہے نا اس بات سے نہ ڈرے یا خوف زدہ نہ ہو فکر مند نہ ہو کہ ہم جہاز میں جائیں گے لڑنے کے لیے جائیں گے پر خلاف لڑیں گے تو ہم مر جائیں گے ہمیں کچھ ہوگا تو ڈرنے کی کوئی بات بھی نہیں ہے بلکہ میں ذکر خبر یہاں اولا اور ان لوگوں کے واقعے کے ذکر کرنے کے مقصد ارادہ خص تشجیع المؤمنین علی القتال مؤمنین کو ترغیب دینا ہے ابارنا ہے قتال پر جہاد پر ولذا اس علیہ اور اسی لیے جو ہے اس کو پر اثر کیا گیا وقاتلوا فی سبیل اللہ اور قتال کرو اللہ تعالی کے راستے میں ایل علی دینی یا اللہ کی دین کے سر بلندی کے لیے وعلموا ان اللہ سمیع اور جانو یہ کہ اللہ تعالی سننے والے علی اقوالکم تمہارے باتوں کو علیم جاننے والے اقوالکم تمہارے احوال کا تمہیں بدلہ لیں گے اگر تمہارے اعمال اور اقوال صحیح ہوں گے شریعت کے مطابق ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے ثواب دیں گے اور اگر صحیح نہیں ہوں گے تو اسی کے مطابق پر سزا دیں گے قرض اللہ کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے مالی کے سبیل اللہ سلی کیا ہوگا کہ اپنے مال کو اللہ کے رستے میں خرچ کرے قرض قرض حسنا یعنی کہ اللہ خرچ کر رہے للہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے لیے انتی بن دل کے خوشی کے ساتھ یعنی تی بن نفس کے ساتھ اور اللہ کے راہ میں اللہ کے رستے میں جو ہے نا خرچ کر دے تو بظاہر تو اس نے خرچ کر دیا لیکن گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو قرضہ دیا اور وہ اس کا بڑھ چڑھ کر بدلا دیں گے جس سے کہ آیت کے اگلی کلمات سے ظاہر ہوتا ہے او دگنا دے گا او بڑا چڑھا کے دے گا فکراتن بہو بتشدید یعنی تشدید کے ساتھ ہے لہو اس کو یعنی جو اللہ تعالی کو قرض حسنہ دیتا ہے یعنی اللہ کے راہ میں جو خرچ کرتا ہے کثیرہ بہت بہت ضعف یعنی بڑا چڑھا کے اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے یعنی ان کا بدلہ دیں گے بڑا چڑھا کے اللہ تعالیٰ ان کو ان کا بدلہ دیں گے یعنی ان کے مفاعل میں اتنا بڑا ہے چڑھائے کہ وہ بدرجہ زیادہ ہو جائے من عاشرین الى اکثر من سبع دس اس سے بھی زیادہ سات ہو سکے یعنی اس کے جو ثواب ہے یا اس کی جو نیکیا ہے اس پر جو ثواب مرتب ہوگا تو دس سے لے کر یعنی، اور سات سو تک ممکن ہے سماج کہ جیسے کہ ہم قریب آئے گا واللہ اللہ تعالیٰ یقبض کم کر دیتے ہیں یعنی یمسی کو رزق رزق کو روک دیتے ہیں عام یشاء جس سے چاہتے ہیں اطلاع بطور ازمائش یعنی کسی کو کم دیتے ہیں بطور ازمائش کے کیوں اس کو ازمانہ مقصود ہوتا ہے کہ یہ مال کے کمی کی صورت میں شکر کرتا ہے یعنی شکرہ بن جاتا ہے غیر سے تو پہلا دیتا ہے یوت ہو وسیع کر دیتا ہے لما یشاء جس کو چاہتے ہیں جہنم بطور امتحان یعنی میں اس کو رزق زیادہ دیتا ہوں مال متا زیادہ دیتا ہوں کہ رزق کی زرگی میں یہ شکر کرنے والا ہوتا ہے یا یہ اللہ کے حدود سے تجاوز کر لیتا ہے اور اللہ کی نفرمانی چنے کر دیتا ہے ولی ارجعون اور اسی کی طرف ہے تم سب کا لوٹنا اور اسی کی طرف ہے تم سب کا لوٹنا یعنی اسی کی طرف تم سب رجوع کرو گے اسی کی طرف تم سب لوٹیں گے مرنے کے بعد فی الاخر کی آخرت میں بالباسی یعنی باس کے ساتھ اٹھنے کے ساتھ اعمالکم تو تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیں گے علم تر الملائی الجماعتی کیا تم اس جماعت کو نہیں دیکھتے ہو من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے اس جماعت کو نہیں دیکھتے ہو امین من بعد موسی موسی کے بعد یعنی حضرت موسی علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی جو ایک جماعت تھی کیا تم انہیں نہیں دیکھتے ہو یعنی اس واقعے کا علم نہیں اس واقعے کا علاج سچیم و خبر ہے یعنی ان کے کسی اور ان کے خبر کی طرف ادقال نبی لهم جب انہوں نے اپنے نبی کو کہا هو شمیل اور حضرت شمیل علیہ السلام تھے ادعاس حقیم ایبستانا قائم کیجئے پیدا کیجئے حقیم قائم کیجئے لنا ہمارے لیے ملک سن ایک بادشاہ نقاتل ماہو کسی اللہ کہ ہم اس کے ساتھ اللہ کے رحصے میں قتل کریں ابھی تو ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہے تو آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کیجیے کہ ہمیں ایک بادشاہ دیں تاکہ ہم اس کی سربراہی میں اللہ کے راستے میں جہاں اقتصال کی سبیل اللہ کریں ہماری بات ان کے ذریعے سے منتظم ہوگی یعنی پاورفل ہوگی ہماری ایک بات ہوگی نہیں یعنی وہ ہمارے سربراہ ہوں گے ہم ان کے ماتا رہیں گے ورنر جو علیہ کی طرف مسائل میں رجوع کریں گے مسئلہ وغیرہ ہو خالا نبی لهم تو ان کے نبی نے ان کو کہا حال اسیتم بالفتح والکسر حال اسیتم کیا یہ ممکن ہے ان کتب علیکم القتال اگر تم پر قتال فرض کیا جائے اللہ تو تو تم نہ لڑو یعنی ابھی تو تم اس طرح باتیں کر رہے ہو لیکن یعنی کیا تم لوگوں سے یہ بات کچھ بعید ہے کہ جب تم پر جنگ فرض کی جائے تو تم نہ لڑو یعنی ابھی تو تم کر یہ مطالبہ کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرو کہ ہمیں بادشاہ مل جائے اور روز بادشاہ کی سربراہی میں ہم اللہ کے راہ میں جہاد کریں گے لیکن ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تم پر حج فرض کیا جائے تمہیں بادشاہ دیا جائے لیکن بعد میں تم اپنے اس مطالبے سے اپنے اس وعدے سے مکر جاؤ خبر و آستہ کہ یہ جو ہے نا یہ جو آتے تم یہ جو اخاری مقربن ایسے ہے کہ یہ خبر ہے ولی استفام توقع بہا اور استفام جو ہے نا یعنی یہ واقعہ کے بیان کرنے کے لیے ہے قالو انہوں نے کہا یعنی اس نبی کے قوم نے کہا وما لنا اللہ اللہ ہمیں کیا ہو گیا ہمیں کیوں اللہ کے راستے میں کتاب نہیں کریں گے یعنی ہمیں کیا ہو جائے گا جو ہم اللہ کے راستے میں جنگ نہیں کریں گے وقت اخرجنا اور حالان حالانکہ ہمیں من حالان حالانکہ ہمیں اپنے گروہ سے نکالا گیا ہے و ابنائنا اور اپنے بچوں کے پاس سے باہر کیا گیا ہے یعنی جدا کیا گیا ہے بسببہم سبیہم ان کے قتل کرنے سے و قتلہم اور ان کی قتل کرنے خیز کرنے سے و قتل کرنے سے و قتفال عالم بھی بہم اور یہ معاملہ ان کے ساتھ کیا جالوت کے قوم ہے ایلامان اعلانا منہو معوجیل مقتضیہم یعنی ہمارے لیے کوئی معنی نہیں ہوگا جہاد کے لیے موجود مقتضی جہاد کے مقدے کے باوجود یعنی یہ کا مقدمہ موجود بھی ہے کہ ہمیں اپنے شہروں سے اپنے علاقوں سے نکالا گیا ہے اور ہمیں اپنے بیٹھوں سے جدا کیا گیا ہے یعنی ان کو یا تو میں ڈالا گیا ہے یا ان کو قتل کیا گیا ہے تو جہاد کا مقدمہ بھی موجود ہے تو اگر ہمیں اگر ہمیں بادشاہ مل جاتا ہے تو ہم ضرور بھی ضرور اس کی سربراہی میں لڑیں گے اللہ تعالیٰ کے راستے میں فلما کتب علیہم القتال جب ان پر قتال فرض کیا گیا تولو عنہ تو اس سے پھر گئے وجنبو اور انہوں نے بزدلی دکھائی یعنی شروع میں تو خود مطالبہ کر رہے تھے اور بعد میں جو ہے نا وہی وہ جو پہلے ان کے نبی نے فرمایا تھا اللہ قلیل منہم مگر ان میں سے کم یعنی بہت تھوڑے سے لوگ اکثریت جو ہے نا وہ مکر گئے وہم الذین عبر النہر اور یہ وہی لوگ جو نے نہر کو عبور کیا تعلق کے ساتھ کماتے جیسے کہ قریب اس کا تفصیل آئے گی واللہ عالم بالظالمین اور اللہ جانتے ہیں ظالمون کو فجازیہم تو ان کو سزا دیں گے تو میرے رضا تک اس کو اور کو تک پہنچا دیں گے تو اگر کی اور کلاس نہ ہو تو اس کو پڑھ لیتے ہیں دو تین آیتیں ہیں اور کتب پہنچا دیتے ہیں اگر کی اور کلاس نہ ہو چلو صحیح ہے صحیح ان شاء اللہ دورے گیا ان شاء اللہ کام ہے تو دورے گیا انشاءاللہ اللہ تو کل پڑیں گے اگر زندگی بات کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ